ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا آپ کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ میں یہی کافی ہے کہ وہ ایسے ایسے ہے مسدد کے علاوہ دوسرے نے وضاحت کی کہ اس سے ان کی مراد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا پستہ قد ہونا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو کڑوا ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی علیہ وسلم کے سامنے کسی کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا خواہ مجھے اتنا اتنا مال بھی ملے سننے داود حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پچہتر